شیبان بن عبد الرحمن نے قطادہ کے حوالے سے سابقہ سنت کے ساتھ حدیث سنائی کہ ہمیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازات یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث سنائی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسرا کی رات موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے پاس سے گزرا وہ گن تم طویل قامت کے گھٹے ہوئے جسم کے انسان تھے جیسے قبیلہ شنوا کے مردوں میں سے ہوں اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا ان کا قد درمیانہ رنگ سرخ و سفید اور سر کے بال سیدھے تھے سفر معراج کے دوران میں ان بہت سی نشانیوں میں سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی آپ کو دوزہ کا داروغ مالک اور دجال بھی دکھایا گیا آپ ان یعنی موسا علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ رہیں شیبان نے کہا قطادہ اس آیت کی تفسیر بتایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً موسا علیہ السلام سے ملے تھے یہ ملاقات حقیقی تھی میراج محض خواب نہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو انیس